یہ تو قرآن کی آیت ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ یہ ہے اولاد رحمت کی بات آپ ہے اولاد اگر کسی کی بگڑ جائے تو اس سے بڑا فتنہ گھر میں کوئی ہے اس کو تو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ لیکچر کی ضرورت نہیں ہے اگر اولاد بگڑ جائے وہ فتنہ تو اولاد کی صحیح تربیت کرنا علماء فرماتے نفل عبادت سے بہتر ہے اولاد کی صحیح تربیت کرنا تو اگر وہ قابو میں نہیں شریعت کی پابند نہیں آپ کی بات نہیں مان رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ فتنہ ہے یا نہیں تو اس اعتبار سے اس کو فتنہ کہا گا اور اس لیے فرما ام والوں کو آدمی مال اور دولت میں اللہ اس کے رسول کو بھول جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے حق میں فتنہ تو میرا خیال بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں آپ نے سمجھ لیا ہوگا جی